حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو دو